نکلیں آپ سمجھیں کہ میں ادھر دوڑاؤں ادھر دوڑاؤں ادھر دوڑاؤں تو دوسرے تمام مسافروں کے لیے آپ پرابلم بن جائیں گے ان فریڈم سب کے لیے پرابلم بن جاتی ہے یہاں تک کہ خود آدمی کے لیے بھی تو فریڈم سمپن نہیں ہے پروفیسر نے اپنی کتاب موٹری کتاب ہے اس نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ we can not afford freedom انسان آزادی کو افورڈ نہیں کر سکتا تو ہوں سب سے صحیح بات میں وہی جو اسلام نے بتائی اصل و خیر یعنی peace is the best peace is the سم بونم peace is the greatest good کیونکہ دیکھیے جب پیس ہوتی ہے تو نارمرسی آتی ہے معدل ماحول قائم ہوتا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 All the online viewers are requested to send their questions on info at cpsglobal.org. Please mention your location when you send your questions. Mulana, this question has come شاہ نواز ظفر صاحب کا دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اپنے اوپر نگیٹو تنقید یا مزاق بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے اس تکلیف سے بچنے کا کیا راستہ ہے کیا ہم اسے اگنور کر کے اپنا کام کرتے رہیں لیکن اس راستے میں بار بار ہمیں ان تکلیفوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اتنے ڈیولپ ہو جائیں کہ کسی کی بدتمیزی کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو دیکھیے اسلام کا جو پرنسپل ہے اس معاملے میں کہ جو جو جو کرٹیک ہے تنقید کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیگیشن کی زبان نہ بولے الزام تراشی کی زبان نہ بولے بلکہ فیکٹس کو لے کر کے کمنٹ دے اپنا یعنی ثابت شدہ فیکٹ ایسا فیکٹ جو دونوں فریق کے درمیان تسلیم شدہ ہو اس کو لے کر کے بولے وہ اور نیت پہ حملہ کرنا ایپ لگانا یہ اسلام میں حرام ہے لیکن اب دنیا میں جب ہوتا ہے تو آپ سوال ہے کہ وہ آدمی کیا کرے جس کی ترقی کی گئی ہے یہ اصول تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا کرو کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہ مانیں گے اب اس اس انسان کے لیے کیا ہے جو جس پر کرٹیسائز کیا گیا ہے تو اس کے لیے طریقہ اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ پروک ہوں غصہ ہو جائیں ریئیکٹ کریں آپ صرف یہ کیجئے کہ دیکھے کہ اس نے جو بات کہی ہے اس میں کچھ سچائی ہے اگر سچائی ہے تو اس کو سیریسلی لیجیے اور اپنی اصلاح کر لیجیے اگر سچائی نہیں ہے وہ الیگیشن ہے تو پھر اعراض کیجیے اوائڈ کیجیے مت یعنی اگر اس نے جو بات کہیے وہ یعنی اس قابل ہے کہ آپ اس کو مانیں اپنی غلطی کی اصلاح کریں تو آپ ضرور اس کو مانیے اور اس کو اصلاح کر لیجیے اپنی غلطی کی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے تو ایک جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ وہ کریکٹر ایسوسیشن کر رہا ہے تو کریکٹر ایسوسیشن تو اسلام میں حرام ہے لیکن آپ اگر پروک ہوں آپ ریئیکٹ کریں تو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ buy time strategy B U Y buy time strategy یعنی جب آپ اعراض کرتے ہیں جب چپ ہو جاتے ہیں تو آپ ٹائم اویل کرتے ہیں اور جب الجھ جاتے ہیں تو آپ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو یا تو اپنی اصلاح کر لیے یا پھر بائی ٹائم اسٹریٹجی کو اپنائی مولانا اگلا سوال مہاراشٹر سے آیا ہے اور محمد ابراہیم گنی صاحب نے کیا ہے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا what is the secret formula behind your thought process how do you look at any issue دیکھیے اسلام میں دو ہی چیزوں کو بیسک مانا گیا ہے دو ہی چیزوں کو ایک ہے ریویل نالج ایک ہے سائنٹفک نالج تو میں چیزوں کو ہمیشہ اسی روشنی میں جانچتا ہوں یعنی اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے جو الہامی علم پیغبر اترا ہے اس کی روشنی میں جانچنا یا پھر جو سائنٹیفکلی جو چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے بس دو طریقے میرے ہوتے ہیں اسی کی روشنی میں سوچتا ہوں اور اگر میں پاتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز اس میں اپلائی نہیں ہوتی ہے تو میں اس سے خاموش جاتا ہوں اس میں اگنور کرتا ہوں پھر میں اس کو اپنے دماغ کو ضائع نہیں کرتا میں خود بائی ٹائم اسٹریٹجی کو بہت زبردست طریقے سے اختیار کیے ہوئے بہت زبردست طریقے سے میں روزانہ میرے پاس ایسے لوگ کسی کا آتا ہے جو خود آتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی سینس نہیں ہوتا نہ ریشنل سینس ہوتا ہے نہ اسلامک سینس تو میں سنتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں بس تو میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ انہی دو چلتا یا تو وہ لائن جو قرآن نے دی ہے یا وہ لائن جو سائنس نے دی ہے بس ان کا ایک اور سوال ہے انہوں نے لکھا ہے کہ everyone in this world can not dedicate just like you did for study of Islam مولانا صاحب please advise me considering that I am an ordinary person as to how I can have a clear thought process and dedicate myself for Islam دیکھیے ایک حدیث ہے کن عالمن او مطالبن بولا تو کن سوال سن تحریک یعنی یا تو عالم بنو یا متعلم بنو تیسرے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پاس ٹائم ہے تو آپ خوب اسٹڈی کر کے جانیے کہ سچائی کیا ہے علم کیا ہے تو متعلم سے آغاز ہو شروع کر کے آپ مالب بن جائیے متعلق پانے ہیں اسٹوڈنٹ خوب اسٹڈی کیجیے اسٹڈی کر کے خود جاننے والے بن جائیے لیکن تیسری پوزیشن جو ہے وہ یہ کہ آپ جانے نہیں اور بحث کریں تو وہ ہلاکت کا راستہ ہے تو اس کی روشنی میں دیکھیے آدمی کے لیے دو آپشن ہے دو آپشن ہے یا تو وہ یہ کرے کہ خود یعنی جو اسٹڈی چاہیے کرنا وہ کرے وہ خوب اسٹڈی کرے یہاں تک کہ وہ ڈسکوری تک پہنچ جائے تو اپنی ڈسکوری پہ وہ کام ہو جائے وہ اگر اس پاس ٹائم نہیں ہے تو کسی ایسے شخص کو اپنا مرشد مان لے جس پر اس کو اعتماد ہو جس پر ٹرسٹ ہو اس کو بس اور اور کوئی اگر آپ کہیں کہ میرے پاس ٹائم کہیں کہاں ہے تو ٹھیک ہے ٹائم نہیں تو آپ کسی کو مرشد مان لیجیے ٹائم ہے تو اسٹڈی کیجیے اور خود ڈسکور کیجیے ٹائم نہیں ہے تو کسی کو مرشد مان لیجیے اس پر ٹرسٹ کر کے اس کے جو اس, اس پر چلیے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں مولانا اگلا سوال سے کیا ہے یونس الدین صاحب نے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آپ کی کتابوں میں یہ بات بار بار پڑھنے میں آتی ہے کہ قدیم زمانہ یعنی اینشنٹ ایج روایتی استدلال کا زمانہ تھا اور موجودہ زمانہ یعنی ماڈرن ایج سائنٹیفک استدلال کا زمانہ ہے میرا سوال اس سلسلے میں ہے کہ روایتی اور سائنٹیفک استدلال کے فرق کو جاننے کا کیا معیار ہے بھائی اس پر تو بہت کتابیں لکھی گئی ہیں ایک ایک سائنس آف نالج پورا ڈسپلن ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس پر تو سینکڑوں کتابیں ہیں تو یا تو آپ ڈائریکٹ جا کر کسی لائبریری میں پڑھیے نہیں تو میری جو کتاب ابھی حال میں چھپی ہے اظہار دین اس کو پڑھ لیجیے آپ کے پاس کم وقت ہے تو آپ اظہار دین پڑھ لیجیے زیادہ وقت ہے تو لائبریری جا کر کے آپ یعنی جو نالج پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو پڑھیے مثال کے طور پر بڑی کتاب ہے ہیومن نالج ایسی بہت سی کتاب ہیں تو یا تو آپ لائبریری جا کر کے اسٹڈی کیجیے نہیں تو بری جو کتاب چھپی ہے وہ اسی موضوع پر ہے اظہار دین اس کو آپ پڑھ کر اس سے جان سکتے ہیں مولانا اگلا سوال اجمیر سے ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب on the occasion of independence day one of my Muslim friend quoted some حدیث condemning nationalism for Muslims what should be my answer for him please guide me تو وہ حدیث تو مجھے پتا نہیں کون سی حدیث کی لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ آئین اسلامی طریقہ ہے کوئی کفر نہیں ہے ہر چیز کو لوگ غیر صحیح بنا لیتے ہیں کہ ڈیموکریسی اسلام کے خلاف ہے اور نیشنل اسلام کے خلاف ہے اور ماڈرن کانسیپٹ ہے وطنیت کا وہ اسلام خلاف یہ تو بالکل غلط بات ہے اس کا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لوگوں نے خود ہی خود بنا رکھا ہے اسلام دیکھیے صرف دو چیز کا نام ہے اللہ کو ایک ماننا اور انسانوں کا خرخائی سارے انسانوں کے خرخواہ بن جائیے اور ایک اللہ کو اپنا رب بنائیے یہ دو چیزیں بیسک ہیں اسلام میں بس باقی یہ مسلمانوں نے غلط طور پر ہر چیز کو یہ اسلام کے خلاف ہو اسلام کے خلاف ہو اسلام کے خلاف بنا رکھا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس پر یہ بات لکھ چکا ہوں میری کتابوں میں کافی ایسا لکھا بس آپ میری کتاب دین کامل پڑھیے اس میں اس پر گفتگو کی گئی ہے فوخا کے ہاں ایک اصول ہے جو کہتے ہیں تحسر الفتوا اور توسیر الفتوا یعنی فتوا دے کر معاملے کو مشکل بنانا ایک فتوا دے کر معاملے کو آسان بنانا اس زمانے کے علماء نے صرف ایک ہی بات جانی ہے وہ تاثر الفتوا ایسے فتوا دو کہ سب زندگی مشکل ہوتی چلی جائے تیسر الفتوا پر کسی عالم عمل نہیں کرتا کرے گا تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں ہر آدمی میں تاثر الفتوا کا اصول پکڑے چھوٹی باتوں میں تحصر الفتوا اور بڑی باتوں میں تاثر الفتوا یہ سارے علماء کا طریقہ ہے اب کیا کریں کہ ہمیں بھوگتا پڑتا ہے اس کو پرانا اگلا سوال مظفر نگر سے انس صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے ون آف یور کوٹس اختلاف کے باوجود اتحاد رکھنا سیکھو مولانا this is the best formula for maintaining peace and to do داوا ورک بٹ مولانا normally people do not follow this principle even while doing داوا work my question is how can it be applied in داوا ورک پلیز ایڈوائز اصل میں دیکھیے اختلاف کے باوجود اتحاد کسی انسان کے مقابلے میں ہوتا ہے کسی سے اختلاف ہوا پھر اس کو اس سے آپ کو اتحاد کرنا ہے تو بظاہر آپ کے سامنے ایک انسان ہوتا ہے جس کے مقابلے میں آپ کو یہ اپنانا پڑتا ہے یہ نظریہ کہ اختلاف کے باوجود اتحاد حالانکہ وہ اللہ کے لیے ہے اگر اس میں آپ لیں اللہ اللہ کے لیے تو فوراً آدمی ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ ایسا کر کے اس کو اللہ کا ثواب ثواب لینا ہے اللہ کا انعام لینا ہے تو اس طرح کے معاملے کو انسان کا معاملہ نہ سمجھنا بلکہ اللہ کا معاملہ سمجھنا اور اس کو کرنا اسی سے آدمی کے سارے منفی خالات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا ذہن ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کو انسان کا معاملہ سمجھیں گے تو آپ ریئیکٹ کریں گے یہ سارا خلاصہ ہے کہ چیزوں کو اللہ کے اعتبار سے کیجیے اللہ کی نسبت سے کیجیے انسان کی نسبت سے نہیں کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو گھر میں ہو یا گھر میں باہر ہو چیزوں کو آپ انسان کی نسبت نہ دیکھے اللہ نسبت سے دیکھیے بس سب چیز درست ہو جائے گی مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا عبد الباسط عمری نے بھیجا ہے دوہا قطر سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا آج کی تقریر میرے لیے بہت تھرلنگ فل تھی سلح بہتر کو جو آپ نے واضح کیا وہ بہت کلیئر تھا میں نے پہلی بار جانا کہ اسلام کا بڑا مقصد پیسفل ماحول کو قائم کرنا ہے مولانا اگلا سوال بھوپال سے کیا ہے بلال صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے آج مسلمانوں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں جبکہ ہمارے پاس پیس کا فارمولا موجود ہے اس کو واضح کریں کیونکہ مسلمان دور زوال میں ہیں اور دور زوال میں یہ ہوتا ہے اب ان کو دور زوال سے نکالنا ہے جب تک دور زوال سے نکالنے کے نہیں کچھ نہیں ہو اگر ہم صرف ان کو نصیحت کریں تو اس سے ورک نہیں کرے گی ہم پہلے ان کو ادھر سمجھ لائیں سوچ لائیں کل پرسوں میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے علماء تو یہ سوال تھا کہ کہاں سے کام شروع کیا جائے تو لوگ ان لوگوں کے نظریہ تھے کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائی جائیں لوگوں کو روزے روزے رکھوائے جائیں تو میں نے کہا کہ نہیں پہلے ان کو لوگوں کو عقل پیدا کیجیے سمجھ پیدا کیجیے سمجھ سے معروف ہو گیا مسلمان لڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لڑ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں لڑ کر جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں اپنے کو تباہ کر رہے ہیں اپنے کو دلیل کر رہے ہیں ان کو ملتا تو کچھ ہے نہیں تو عقل کھوئی گئی ہے تو میں نے کہا کہ بگننگ جو ہے عقل جو ہے جو بگننگ جو ہے جو آغاز ہے کہ مسلمانوں کے اندر سوچ پیدا کی جائے سمجھ پیدا کی جائے عقل ان کے اندر عقل سے باتوں کو سمجھنے کا مزاج بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر کام میں امت کی اصلاح کے سلسلے میں جو ہم پلاننگ کریں اپنی تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو آغاز ہوگا وہ یہاں سے ہوگا کہ لوگوں کے اندر لوگوں کے وے آف تھنکنگ میں درست کیا جائے وے آف تھنکنگ غلط ہو گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لڑنے سے فائدہ ہے یہ نہیں جانتے کہ سل سے فائدہ ہے تو یہ بہت ہی ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم منصوبہ نہیں ہے مولانا اگلا سوال چنئی سے مولانا اقبال عمری نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے Maulana in chapter three verse number one zero three of Quran it is mentioned when you were enemies and he brought your hearts together and you became by his favour brothers and you from the edge of a understand of the fire and he saved you were it Maulana this of wars, but Islam change this system am I right please clarify دیکھیے آج کے جو الفاظ ہیں کنتم اللہ شفا حفرت آگ کے کنارے کھڑے تھے تو یہ حسین سمجھ نہیں پایا کہ آگ کے کا مطلب ہے آگ کے مطلب یہ چین وار تمہاری جاری تھی تمہاری وہ جو حال ہی نے کہا ہے کہ وہ بکرا اور تغلب کی باہم لڑائی صدی ایک انہوں نے گوائی یعنی لڑے چل رہے ہیں لڑے چاہ رہے ہیں کیوں ہر وار کے بعد پھر انتقامی وار ہر وار کے بعد یہ انتقامی وار اس کو کہتے ہیں چین وار تو وہاں جس آگ کا ذکر ہے قرآن میں وہ اس چین وار بڑا تھا اس سے اور اسلام نے فارمولہ دیا کہ چین وار کو ختم کرنے کے لیے یک طرف سلح ایک فریق اپنے آپ کو سلف راضی کر لے تو فریق اپنے آپ راضی ہو جائے گا اس میں یہی چین وار بڑا ہے پرانا اگلا سوال دلی سے ہے اور شہاب حیدر صاحب نے کیا ہے لکھا ہے کہ no doubt you are right that Japan and Germany were developed after ceasing and stopping war but Muslim are internationally tortured and instigated then what should Muslim do یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ مسلمان ٹارچر کیے جا رہے اس لیے کہ یہ نوز بلّہ خدا کا انکار ہے قرآن میں کان حقن نسر المومنین کیا خدا نوز بلا سو گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ٹارچر ہو رہا ہے مسلمان ظلم ہو رہا ہے وہ بہت بھاری گناہ کا کام کرتے ہیں اس آیت کی نفی کرتے ہیں اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کان حقن اولینا نسر یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں تو کیا اللہ تعالیٰ سو گیا یہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو اس حایت کو غلط مانے یا اس بات کو غلط مانے کہ چارچر کیا رہا ہے ہر کوئی نہیں کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی یعنی حماقتوں کے پرائز پا رہے ہیں مسلمان Muslims are paying the price of their own estimate policies جیسے ابھی جو فلسطین میں آپ دیکھیے آغاز کہاں سے ہوا تین اسرائیلی کو وہ پکڑ کر لائے ابڈکٹ کیا اس کو مار ڈالا تو اس کے بعد جو شروع ہوئی وار تو مسلمان اس کو ظلم کہتے ہیں نہیں دیٹ واٹ ریٹیلیشن جب آپ اپنی طرف سے یہ سب کاروائی کریں گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا آپ کی اللہ کی مدد نہ آنے کا مسئلہ یہ ہے ٹارچر کا مسئلہ نہیں ہے یاد رکھیے اس وقت جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ اللہ کی مدد نہ آنے کا مسئلہ ہے دوسری قوموں کا ٹارچر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اسی رات کو جدید مسلمان سمجھ جائیں گے ان کی تقدیر بدل جائے گی ان کا ایک نیا فیوچر کا دروازہ کھل جائے گا ان کے لیے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ اللہ کی مدد نہ آنے کا مسئلہ ہے وہ ٹارچر کا مسئلہ نہیں ہے جیسے مثال کے اوپر دیکھیے آپ اگر سوکھا پڑتا ہے بھت آتا ہے تو وہ اللہ کی بارش رکنے کا مسئلہ ہے ظلم کا مسئلہ نہیں ہے تو فرما بتایا گیا کہ جا کے استثا کی نماز پڑھو اور استثاء کی نماز جب بھی پڑھی گئی ہے صحیح طریقے سے تو بارش ہوتی ہے میں خود جب پڑھتا تھا مدرسہ اسلام میں تو بہت سوکھا پڑا بارش رک گئی تو مدرسے کے لوگوں نے طے کیا کہ ہم استثاء کی نماز پڑھیں گے تو وہاں ایک گاؤں ہے بینا پارا مدرسے کے قریب وہاں ایک بہت بڑا میدان تھا ہم سب لوگ سارے مدرسے کے لوگ وہاں گئے گاؤں کے لوگ بھی آئے آس پاس کے اور مجھے معلوم یاد ہے کہ ایک تھے مولانا سعید صاحب مولانا سعید احمد ندوی بہت ہی بزرگ بہت ہی نیک آدمی تھے وہ وہ وہاں حدیث پڑھاتے تھے میں ان کا ان سے میں نے حدیث پڑھی ہے مولانا سعید احمد ندوی انہوں نے امامت کی تھی مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ مدرسے سے جب چلے تھے تو بالکل سورج گرم سورج ہر طرف بکھرا ہوا تھا اس کی گرمی اور واپس آئے تو ہم سب یعنی پہنچتے پہنچتے بھیگ چکے تھے یہ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے تو بارش جب رکے تو یہ مت کہی کہ ظلم ہو رہا ظلم ہو رہا ظلم ہو رہا اس سے کی نماز پڑھیے تو اب جو واقعہ ہو رہا ہے یہ مت سیکھے کہ ظلم ہو رہا ہے ٹارچر جی۔ نہیں اللہ کی طرف رجوع کیجیے اللہ حکم کو اپنائیے کہ تم اپنی طرف سے بد مت کرو بد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس کو ختم کرو کلیئر مثال یہ ہے کہ فلسطین میں پہلے تین عیسائیوں کو پکڑ لائے کہیں سے موقع گئے وہ لا کر کے مار ڈالا ختم کر دیا اس کو یہ بھی ہے کہ ہاسٹل بناتے مار ڈالا تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے تو مسلمانوں کو اس وقت جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے حصے کا تشدد ختم کریں ادھر کا تشدد اپنا آپ ختم ہو جائے گا اگر آپ پیس چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں تو اپنے حصے کا تحدد ختم کرنا پڑے گا تو ادھر تحدد ختم وہ چین وار چلے گی وہ چین وار چل رہی ہے اس وقت مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے ادریس صاحب کا اور انہوں نے لکھا ہے in today's lecture you gave two options that is either to become an alim or follow an alim however the arm struggle ہاؤکل dictating most of the people don't have right all to follow نہیں میں نے یہ نہیں ہے میں نے ٹرسٹ کا لفظ استعمال كیا جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو یہ نہیں کہ کسی سرحد یافتہ میں کہا کہ جو سرحد یافتہ فالو کیجیے یہ میں نے نہیں کہا جس عالم پر آپ کو ٹرسٹ ہو اس کو اختیار کیجیے بارہ ایسے لوگ موجود ہیں جن پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان ان ان کو کو ٹرسٹ کر کے فالو میں ہرگز نہیں میں نے یہ کہا کہ جو سرحد یافتہ آدمی ہے اس کو فالو کیجیے آپ یہ میں نے نہیں کہا پرانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ sabr is very important in Islam how can we be patient by placing everything in God's domain سوال کا مطلب کیا ہے خدا کے کھانے میں اس کو کیسے رکھ سکیں مولانا چیزوں کو رکھ کے صبر کر سکیں ہم تو ہر چیز کو خدا ڈال دیتے ہیں اسی وقت فوراً کا فوراً یہ مشکل کیا مشکل مصیبت کیا اس میں روزانہ مجھے بھی طرح طرح کی باتیں پیش آتی ہیں میں دین اندر اس کو خدا کھانا ڈالتا ہوں تو اس طرح سے جو میں نے کہا نا بائی ٹائم اسٹریٹ جی وہ میرا فارمولا ہے فل فور میرا ٹائم بچ جاتا ہے خام خام میں باد پڑھوں تو آپ اس کو اپنا بائی ٹائم اسٹریٹجی جو ہے بہت ہی عمدہ فارمولا ہے جب آپ سب نہ کریں تو اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں کیونکہ سب جب آدمی کرتا ہے سمجھتا میں کسی انسان کے مقابلے میں کر رہا ہوں کسی انسان کے لیے کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں میں اپنے ٹائم بچانے کے لیے اپنے آپ کو ٹینشن فری کرنے کے لیے بظاہر سب کسی اور کے خلاف ہوتا ہے لیکن سب سارا کا فائدہ اپنے اپنے کو ملتا ہے اس کا میں چیزوں کو ہمیشہ اپنے لحاظ دیکھتا ہوں ہر چیز کو میں اپنے لحاظ دیکھتا ہوں کل میں نے ایک ساتھ کہا کہ دیکھیے آفس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقت پر آؤ وقت پر آؤ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آفس جو ہے بہت سخت ہے اس معاملے کے وقت پر کہتا ہے کہ سب لوگ پہنچے وقت پر تو میں نے کہا یہ آفس کی بات نہیں ہے آفس گوئر کی بات ہے یہ ٹائم کی پابندی کرنا یہ آفس کی بات نہیں ہے آفس گوئر کی بات ہے یعنی اگر آپ ٹائم کی پابندی کریں گے تو آپ کے اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی ایک ایسی پرسنالٹی جو بہت ہی پنکچل ہو بہت ہی ڈسپلنڈ ہو منظم سوچ اس کے اندر ہو تو آپ بظاہر تو دوسرے کے لیے ٹائم کی پابندی کرتے ہیں فائدہ آپ نے کو ملتا ہے آپ کے اندر ایک ڈسپلن آتا ہے ڈسپلن تھنکنگ آتی ہے کریکٹر بنتا ہے تو میں تو ہر چیز کو اپنے راز دیکھتا ہوں ہر چیز کو بھی اپنے راز دیکھتا ہوں مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس رادکا کھجوریا نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے Maulana sahib in the light of today's lecture of status quo acceptance leading to peace and eventual development one can try to understand the ongoing Palestine problem and bloodshed but how do you understand Kashmir problem and the alienation of the Kashmir people ٹوڈ Indian state till today what is your comment on this دیکھئے کشمیر کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری نے جو اسٹیٹس کو بنایا تھا اس کو نہیں مانا انہوں نے وہ ہسٹری سے لڑ رہے ہیں دیکھیے نائنٹین فورٹی سیون ایک ہسٹری اپنے اینڈ پر پہنچی بہت دنوں سے انسان انڈیا میں آزادی فریڈم پہ اسٹرگل چل رہی تھی بہت دنوں سے تو اس کا کلمنیشن تھا پندرہ اگست نائنٹین فورٹی سیون وہ کلمیشن تھا جب بارہ بج کر ایک منٹ پر وائس رائے مار بٹن نے اعلان کیا تھا ریڈیو پر today India is free today India is free was announcement by history وہ ماؤنٹ بیٹن کا میں نہیں تھا کہ جو اسٹرگل چل رہا تھا مدتوں سے جس میں ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے کیا ہوا کیا ہوا اس کا اینڈ آ گیا اس کا کنوینشن آ گیا لیکن کشمیری لوگ اسے لڑ رہے ہیں آپ ہسٹوریکل اسٹیٹس کو بدل نہیں سکتے امپاسبل ہے it set again to create a new history to change the status quo یہ امپاسبل ہے ایک ہسٹری کا پروسیس تھا چلتے چلتے پندرہ اگست نائنٹین فورٹی سیون ختم ہوا اب آپ کو ایک نئی ہسٹری چلانی پڑے گی وہ پتہ نہیں سینکڑوں سال چلتی رہے یا پہنچا یا نہ پہنچے کہیں تو کشمیر میں میں سمجھتا کوئی وائز آدمی پیدا نہیں ہوا وائلڈ لیڈرشپ جو بتائے کہ تو ہسٹری کا ورڈکٹ ہے مانو جیسے پلسٹائن میں جو ورڈکٹ تھا that was verdict of history ایسے کشمیر میں جو ہوا وہ تھا وہ تھا ورڈکٹ آف ہسٹری تو آپ ہسٹری سے لڑ نہیں سکتے پلسٹین میں لڑیں تب بھی ناکام ہوں گے کشمیر میں لڑیں تب بھی ناکام ہوں گے you have to accept the verdict of history you have to accept the verdict of history یہ میرے اس معاملے میں بہت سوچا میں اس پہ میری کتاب موجود ہے آپ پڑھ لیجیے ڈان اور کشمیر کو پڑھ لیجیے آپ مولانا اگلا سوال بھونیشور سے آیا ہے سلمان صاحب کا اور آج کے لیکچر کو لے کے انہوں نے سوال کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا sahib how can con peace be explain to them and they have nothing more to lose and are full of enmity بھائی یہی سائیکالوجی تو چین وار پیدا کرتی پتا یہی دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی عہد کی جنگ کا تھا اس میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے ایک ایک صحابی جو ہے کتنا قیمتی تھا آپ مان لیے تو ستر صحابی شہید ہوئے تھے تو صحابہ کا کہتے بھائی پتا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ستر ستر اپنے ستر قیمتی جانوں کو کیسے بھلا دیں ہمیں لڑنا ہے تو اس وقت قرآن میں آیت اتری تھی کہ اصاب کرہن فقط بخصل کرو مسلو و تلکل الناس یعنی پاس کو تو صحابہ نے پاس کو بھلا دیا جو لوگ پاس کو نہ بھلائیں تو ان کے لیے کیا گریو یارڈ ہے پاس کو نہ بھلانے کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ گریو یارڈ ہے وہ جیت نہیں ملتی یاد رکھیے صحابہ نے خود میں جو ان کو ہوئی تھی اتنی زبردست نقصان اس کو بھلایا تو فتح مکہ ان کے حصے میں آیا تو یاد رکھیے یہ لا یہ لا آف نیچر ہے یہ ہے پر تاریخ کا قانون ہے کہ جو لوگ پاس کو نہ بھلائیں وہ جہاں پہنچیں گے وہ گریو یارڈ ہوگا وہ کوئی باغ کوئی فتح کا باغ نہیں ہوگا آپ ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ مانیں تو پھر ایک نئی کائنات کریٹ کیجیے نیا یونیورس بنائیے اس یونیورس میں تو ہونے والا نہیں خدا کی بنائی دنیا میں تو ہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ اگر آپ پاس پر نہیں بھلائیں گے تو جائیے پھر قبرستان میں اپنے ہلاک کیجیے یہاں یہ ہونے والا ہے اگر آپ راضی نہیں ہیں آپ تو پھر ایک نئی یونیورس کریٹ کیجیے نئی دنیا بنائیے ہمارا اگلا سوال ممبئی سے آیا ہے اور پوچھنے والے تین لوگ ہیں جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اجمل خان صاحب اکبر صاحب اور نسیم صاحب تو ان تینوں کا ایک ہی کامن سوال ہے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وچ از دا مور پائس ایکٹ دعوی یا خدمت اسلام نہیں میں سمجھا آپ آپ بتائیے کیجیے مولانا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دو میں سے سب سے پایاس کیا ہے مطلب اسلام کی خدمت کرنا یا دعوی وقت کرنا دعوت بھی اسلام کی خدمت ہی ہے میں نہیں سمجھ سمجھتا بھائی دعوت بھی اسلام کی خدمت ہے تو اسلام کی خدمت الگ ہے دعوت الگ ہی میں سمجھا اس کو جو ہے وہی دعوت ہے جو دعوت ہے وہی خدمت اسلام ہے مولانا اگلا سوال ادری صاحب نے کیا ہے رائے پور سے اور انہوں نے لکھا ہے please consider two recent incidents firstly in China government has put some restriction on Ramadan fast secondly in Iraq minorities are force to migrate or convert instead the incident like the first one are highlight as zulm done on Muslims and there is badua done. However, there is no mention of the second incident that is zulm done by Muslims. Mulana, why is this double standard? یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے میں سمجھا مولانا انہوں نے دو انسیڈنٹس ہائی لائٹ کرے ہیں جو ابھی حال ہی میں سامنے آ رہے ہیں پہلا تو جو چائنا گورنمنٹ نے ابھی رمضان کے دوران فاسٹ کے اوپر بین لگایا نہیں دیکھیں یہ غلط ہے یہ بات صحیح نہیں کہ رامدان پر بین لگایا اس کی پوری بات نہیں آئی اردو میڈیا میں آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے انٹرنیٹ سے تو آپ سمجھیں گے میں نے دیکھ اس میں چائنا کے کیس ظلم کا کیس نہیں ہے وہاں پہ مسلمان Muslim sahib pay the price of their own estimate policy آپ انٹرنیٹ پر ڈیٹیل پڑھیے مولانا جو ان کا سوال ہے انہوں نے ایک تو یہ ہائی لائٹ کرا ہے دوسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ عراق میں جیسے ابھی بہت زیادہ مائنورٹیز کو مارا جا رہا ہے اور فورس کنورژن کیا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا جو بین ہے اس کو تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں مسجدوں میں اور بہت بدوائیں کرتے ہیں لیکن جو عراق میں جو مسلمان کر رہے ہیں اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کرتے تو سے سے پوچھے مجھ کیوں پوچھتے میں تو بدوا کرنے کو حرام سمجھتا ہوں بدوا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے بدوا تو اسلام میں جائز ہی نہیں آپ کو ایسا کام کرے جو جائز ہی نہ ہو تو میں اس کو کیا کہ بتائیے ابھی کل پرسوں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کچھ علماء سے جو اس کی بات کر رہے تھے بدوا کی اور جو کہتے ہیں وہ تو میں نے کہا قنت نازرا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں ایک حدیث کا لیکن وہ پورا حوالہ نہیں دیتے دیکھیے ایک واقعہ ہوا مدینی کے دور میں کہتے ہیں بیر ماؤنا وہاں پر ان لوگوں نے کچھ صحابہ کو شہید کر دیا تھا اس وقت رسول اللہ کی زبان سے دعا کے الفاظ نکلے تھے اس موقع پر جب آپ نے سنا یہ خبر کہ شہید کر دیا تو آپ کی زبان سے دعا کے الفاظ نکلے لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسی وقت جبریل کو اللہ نے بھیجا جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ محمد آپ کو یہ دعا بدعا کرنے کا حق نہیں ہے پھر رسول اللہ نے اس کے بعد کبھی دعا نہیں کی یا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کتابوں میں اور قرآن میں جو آیا تھا اللہ سے لکھا میرا رمیش ہے اس کے تحت تصویر میں پڑھ لیجیے جو بد دعا کی تھی ایک بار کی تھی اور پھر کبھی نہیں کی تو وہ تو ناجائز ہے تو اس حدیث کے فرسٹ پارٹ کو لے کر وہ دعائیں کرتے ہیں قرآن تنازع پڑھتے ہیں یہاں سے لے کر امریکہ تک اور سیکنڈ پارٹ کو پھولے ہوئے تو جو مسلمان ایسا کرے وہ تو سرکشی کرتے ہیں ہم کیا کہیں اس کے بارے انہیں سے پوچھیں جو مسلمان ایسا کرتے ہیں okay we will end the session